شافیت کی وجہ سے ظاہر جس وقت ظاہر ہو رہا ہے مگر صحابہ پر پہلے ظاہر نہیں تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ حکم نازل ہوا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے وہ لڑکی کا بن ظاہر ہے پھر جو نہیں ظاہر ہوا رضول ہوئی کا ساتھ اس کے کبھی نہیں جانتا اس کو وہی ظاہر نہیں ہے تو اس کی فقاعت میں سے خلل نہیں پڑے گا پھر ہر صحابی جو ہے تو وہ جانتا ہے یہ خصوص ہے حادیث ہے ان کے یہ مقائم ہے سارے جو ہے تو وہ پکا بن جائیں گے کیونکہ بلکہ اس میں بات صحیح کا سمجھ نہیں ہے اس لیے پھر سارے جو پکا نہیں کہلائیں گے اور ساڑھا گرام پسوگر عربی ہونے کے تھے جاننے والے جہاز وغیرہ کو یہ جن کے ساتھ کیونکہ وہ ظاہر ہو چکا ہے یا اصل پہ ہوا لیکن نہیں اطلاع کی جائے گی مسائل اجماعیہ کا سرکار کے زمانے میں کس کے اعتبار ہے یا نہیں ہے تعریف سے بظاہر یہ پتہ چلتا تھا کہ اس دور میں بھی اجماعی مسائل کا علم ہونا چاہیے ورنہ پھر وہ کہلائے گا مسواک کا زیادہ کیا پھر مسائل اقبالیہ میں شامل ہوا لیکن وہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ اجماع کے آپ کے زمانے خاص ہوئے کیسی مسائل پر ان کا اعتبار کیوں نہیں کیا ہے ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا کیسی مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے اس کا جواب اس جو ملتا ہے اس کے ذریعے کیسی مسائل ہے تو وہ جانے جائے گے قیاسی مسائل متفرے ہوئے قیاس پر اور کیا متفرے ہو جائے ان مسائل پر تو رسی والی صورت بن جائے گی اس لیے کیسی مسائل کا جان ہونا یہ ضروری نہیں ہوگا پہلے بلکہ وہ اس قیاس پر جا کر فرح ہوں گے مسائل کیا کیا کا کیا گیا ان کے اندر بلا کا اور وہ کیا ہے کہ شرائط کے اور سوال ہے پکا کو تو کہہ رہے وہ حالت پکا ضروری چیز ہے اور کینی چیز کو کہا جاتا ہے چیز کو کہا جاتا ہے پکا کو اس سے صحیح نہیں صحیح اچھا بند جی بہت شکریہ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے گزی ہے بلکہ گتی ہے بلکہ جو ہم نے ذکر کیا فکر کا مانا ایسے آپ کام کر لیا دنیا کے پھر اس کو علم صحیح ہو جائے گا کیونکہ کفی طور پر ان کا پایا گیا ہے چل کوئی نہ جتنا ممکن ہے تنگ کرنا کر رہے ہیں جیسے لذت کے محسوس ہوں گے

اقبال کی جو دی ہے یہ سب زندگی چیزیں ہیں لیکن لفظ علم کا اطلاع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب شار علیہ السلام السلام نے علم اعظم کا اعتبار کیا ہے افغان میں مطلب کیا ہوگا کہ جس پر وہی کہے جائے وہ اس کا عزم ہے غالب ہوگا کہ وہ حکم ثابت ہو جائے گا اور کبھی بن جائے گا کا ثبوت کے لحاظ سے ہوگا خبریں واضح نہیں ہوتی ہے جو صحابی برائے راست سرکار کی زبان پاک سے سن رہا ہے اس کے لیے تو زمین کوئی نہیں اس کے لیے تو کرتی ہے بعض والوں کے لحاظ سے یہ گندیت آ رہی ہے دیگر ثبوت کے لحاظ سے گندیت ہے نہ کہ متن متن کے لحاظ سے گندیت ہے اسی طرح یہاں بھی امام ونیفا یہ کہتے ہیں شاہ بھی یہ تو غالیوں کے ذریعے پتہ چلا بعد والے جو کلام کا شکل ہے ان کے ذریعے پتہ چلا اس نقل کے لحاظ سے یہ نیت آ رہی ہے نہ کہ فصل میں اس کے لحاظ سے باقی صورت میں ملتحت کا ہر مضمون جائے تو وہ گتی ہو جائے گا کیونکہ ہر ملتحد جو ہے وہ مصیب ایک کال یہ ہے دوسرا کال یہ ہے کہ مصیب ان میں سے ایک ہے باقی جائے تو وہ مختلف اس امام صاحب کافی مالک احمد الحمد حمل ان کا اختلاف ہے ایک قول میں ہمارے نزدیک امام صاحب نے کا قول یہ سوال ہے باقی جائیں تو وہ خطر پر ہے لیکن ہے کہ ایک سوال پھر بھی ان کو مل جائے گا امام صاحب کے لیے دورہ سوال ہے تو یہ ہو جائے گا تو اسی وقت یہ جواب کیسے بنے گا اب صورت یہ ہوگی کہ عمل ثابت ہوا اس طرح پر علم جائے تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ زن کی صورت میں تو جو بھی عمل ثابت ہوتا ہے علم کی صورت میں ثابت ہوتا ہے علم کا صحیح ہو جائے گا باقی یہ کل الملک مقبر ہے مجھے بے دلیل کیا معذ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ سرکار نے سب تقریر کیسے فیصلہ کرو گے بس کیا بھی کتاب ملنا میں الحمدلی الکیہ رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الحمدلی الکیہ اجتا ہے میرا یہ اپنے اتحاد سے کام سرکار نے پھر اللہ کی حمد کی کہ اس خدا کی حمد ہے اس نے اپنے رسول کے رسول کو ایسے عمل کی توفیق بخشی ہے جو اس سے معلوم اور پسندیدہ ہے اس سے پتہ چلا کہ جب میں مشتحد جائے تو وہ اس پر ہے شریف طور پر سارے آسان کی تفصیل نہیں بیان کی گئی تاکہ آنے والے انداز جو ہیں ان کے لیے یہ گنجائش ہو کہ وہ محنت کرنے کی کوشش کریں آپ کام اس پہ بات کریں اور آنے والوں کے لیے اس میں بھلائی کا سامان ہو اور اگر بھی کر جائے پھر بھی وقت دی جائے قابل مواخذہ نہیں میں ہوں گے ضرورت تو اپنے کوئی کال پر اعتماد کر رہے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر جزی کا حکم تفصیل بیان ہو چکا ہوتا اب کو خلاف بندی کرتا تو وہ ہوتا اس صورت میں گناہاری آپ کے نظریے کے لحاظ سے غلط کر رہے ہیں لیکن گنگاری لازم نہیں آئے گی کیوں اپنے مجھے کے طور پر

اصل وہی ظاہر ہو گیا اجماع من رکھے بس بھی بہت وہ کتی بن جائے گا دوسرا یہ کہ بے شک علم اطلاع کیا جاتا ہے ضمنیات پر جس طرح کے اطلاع کیا جاتا ہے سبزیات پر جیسے علم طب وغیرہ اور تیسرا یہ بات کیا غلط الزام احکام کے اندر تو ہو گیا گویا کہ ساتھ ہو جائے گا وہ بار کے پایا گیا ہو جائے ثبوت میں ہے نہ کہ اس کی ذات میں روایت سرکار کی ذات پاک کے منہ سے سنیں کرتی ہے اس لیے جو ہے ان کی زبان نہیں ہے ایک طریقہ ثبوت میں آ گیا اور یہ جواب ان کے مدد پر ہے جو کہتے جوارہ مہینے حاصل ہے مذہب کا یہ جواب صحیح ہو جائے گا جو اس کے قائل نہیں ہے حکم کا مطلب کیا ہوگا یا جب عمل یہ وجوہ عمل والا مانا ہوگا یا مطلب کیا ہوگا یس و تو لوٹ یس پالق دلیل نقب علم اللہ باری تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے جو حکم ثابت نہیں ہے لیکن دلیل کی روح سے جو اس کے پیش نظر ہے تو

فالعالم بهی مع الملکت المذکورت لا يسمى فقیح وإذا عالم ثلاثة احکام يسمى فقیح وقید نزول الوحی بزهور احتراز عما اذا نظر بالوحی ولم يبلغ بعض فليس من شرط الفقیح معرفت تعریف پر ایک تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مبتلا ہے ان سے پہلے جو اکابر گزرے انہوں نے یہ تعریف نہیں کی ہے یہ اپنے طور پر نئی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا کر رہے ہیں وہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہوتا ان پہلی تعریفوں کی کہیں شبہ تھا تو تعویل وغیرہ کر دینی چاہیے تھی کلیات ان کو رد کر دینا اور ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے چیز طرح جو لگائی ہے ان کے لحاظ سے لازم آئے گا کوئی تین حکم جائے تو وہ بھی جان لے مجھے وہی معلوم ہو یا کہنے کا معلوم ہو پھر وہ فکیر کہلائے گا حالانکہ ظاہر ہے تین حکم جاننے پر کسی کو فقی کہنے کا کوئی تو ہے پھر سارے آم یکم تو وہی کے ذریعے ثابت ہوئے نہیں ہوئے تھوڑے تھوڑے کر کے حاضل ہوتے تھے پاک کے آیات اور ہر کام نئے نئے ثابت ہوتے رہے پھر ایک وقت میں اگر ایک حکم نازل ہوا ہے دوسرے وقت میں دو بن گئے تیسرے وقت میں تین چونکہ بالکل لاکھوں کا ہے جمع ہے تو جمع کم سے کم تین کو بولی جاتی ہے ایک دو کی بات کو تو فکر نہیں کہا جائے گا لیکن تین ہو گئے تو ان کی بات حاصل ہو جائے آیا تازی اس کی روز سے اس کو فکر کہنا چاہیے اور آدمی کو فکر کہنا چاہیے یہ ان کے مذہب پر لازم آ جائے گا حالانکہ ظاہر ہے کہ دو تین مسائل کے جاننے والے لوگوں کی باقی یہ قید کیوں لگائی ہے ظاہر ہو ظاہر اگر ظاہر نہیں ہے کئی نازل ہو چکی لیکن ظاہر نہیں اس طرح سال وقت پر موجود نہیں ہوتے تھے آج اس کار کی زبان پالتے نہیں سنتے تھے دوسرے انداز سے پھر ان کو کیا پتا چلتا تھا پہلے احتیاط کے ساتھ اور حکم دیتے تھے بعد میں رجوع کر لیتے تھے خاص طور پر رزرشتی کا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف بڑا رجوع اس معاملے میں کیا جاتا تھا تو ان حضرات کا علم جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اس میں جہاں رضول واحد کا ظہور نہیں پایا گیا پہلے پاک میں پایا گیا ہے تو پھر واحد کے ذریعے جتنے حکم معلوم ہو چکے تو ان میں مل کا استعمال بھی تو کی بن جائیں گے اگر اس وقت تک کوئی ظاہر نہیں ہوئی بات ہو گیا ہے پر وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے ان کا علم بھی ٹھکانا داخل ہو جائے گا ہاں

کل کا مذکورہ کے نام رکھا جائے گا اس فقیر اور جب جان دے تین آکام کو پھر وہ فقیر پہلا جائے گا ایک لفظ کے لحاظ سے اجلاس ٹھیک ہے لیکن کون سا وقت ہوگا کہ صرف تین احکام بھی خاص پہ نازل ہوئے ہوں اور آپ نے تین کی تبلیغ کی ہو پیادہ کی تبلیغ نہ کی ہو کہ کون سا وقت ہوگا واقعہ کے لحاظ سے اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی گئی کے بعد ہی وضو نماز وغیرہ یہ بھی سورج فاتحہ کی تلاوت یہ بھی امین زمین سے چشمہ پانی کا جاری کر دیا خود وضو کیا آپ کو دکھانے کے لیے کس طرح وضو کرنا ہے آپ نے وضو کیا سورہ فاتحہ کی تعلیم دی پھر امامت کرائی سرکار نے کی اقتدار میں نواز پڑی یہ تو پہلے موقع پر ہی اتنے آپ کام لے ان کہہ لو آپ کو آ گیا تو بعد میں پھر <clears throat> جی کام وہ معلوم آگے چلے گیا قبلہ کی طرف توجہ کا وغیرہ پھر بیت المقدس بھی قبلہ تھا سرکار احتیاط سے کام لیتے ہوئے کابر شریف کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس قبلے کی طرف بھی منہ ہو جائے آگے بیت المقدس والے قبلے کی طرف بھی منہ ہو جائے تاکہ دونوں قبلے جو ہیں وہ متوازن آپ تعمیر ہو جائیں بہرحال ایک یہ فرضی صورت پر اعتراض کیا جا رہا ہے واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے مار پر پکی ہونے کے لیے شرط نہ ہوئی پھر بھی پکی کہلا سکتا ہے عمل کا طریق تین بار آئی لیل میں نمازوں کے رائے اکتانا بلکان کو مکرون ہے نمازوں کا طریق تین بار دل فرم ویلکیاتی ہے دمین دیکھ کا لحکم احکام ہے اب استنباد الاحکام من عدیلہ دیا حتی ان العلم بالحکم بمجدد سماع النحس للعلم باللغت من غیر اقتدار على النظر والاستدلال لا يعد من الفقه بل اول اوجہ معمل کرتے استنباد وہی کیا ہے پہلا بیان کرتے اگر احکام کو دلہ سے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا احکام منسوخ جو ہیں ان سے غیر منصوص احکام کے استعمال کی صلاحیت نہیں ہے پھر اس بندے کے علم کو فکا نہیں کہا جائے گا یہ دو استعمال اس میں ہو گئے ایک ہے کہ تھرو کیا سیا دونوں احکام سے استعمال جس طرح شراب حرام ہے چراغ کا حکم غربت ہو گیا تنگ حرام ہے چرت حرام ہے اس حکم سے ان کا حکم کیا سیم ہو گیا ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کار سامنے رکھ کر کے یا خود عدلہ عدیلہ ان سے آکام کے استعمال کی صلاحیت ہے تو وہ پائی جائے تو پہلی صورت ہے تو زیادہ واضح ہے ماں بل کا پہلے استعمال کہا ہے پہلے یہ ہے کہ جن کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے یا یعنی ہو چکا ہے ان کی تو آگے پھر مل کر استعمال کا ذکر کیا ہے اس سے پھر ظاہر یہی ہوگا کہ آپ کا ان پہلے ہو چکے ہیں ان سے پھر آگے آپ کا کے استعمال کی صلاحیت اس میں پائی جائے یعنی ذکر کیا گیا ہے ساتھ ظاہر ہو چکا ہو یا اجماع منعقد ہو چکا ہو پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہو چیک کیا گیا ہے کا مقرون ساتھ استعمال کا اس کا استعمال کا خرا کام سے یا استعمال آفتاؤ کا یا دل سے یہاں تک کہ بے علم کسی حکم کا لیکن ملکہ سے بات کر رہا ہوں اس کا آیت کا پیدا بیان کر دیا نا اس لیے عربیت کی بنا پر آبا کرام علیہ اردوان آیات سے حادیث سے مالی کو سمجھ لیتے تھے لیکن ہر صاحب بھی پھر فقید ہی کہلا سکتا کیونکہ ملکہ سے بات کا ان میں نہیں ہے چل محض نقص سننے کے ساتھ

فيتوقف العلم بها على كون الشخص فقيها فلو فلو توقفت الفقاهة عليها لازم الدور فإن قيل هذا إنما يستقيم في أول القائسين وأما من, من, من بعده فيجوز أن يشترط فيه العلم بالمسائل القياسية التي يستنبطها المجتهد الأول من غير دوره قلنا لا يجوز للمجتهد للمجتهد التقليد بل یجب علیہ ان یعرف المسائل القیاسیت باقتحابہ فلویت ورطا مما ظہر نزول الوحی بہا اذا القیاس مظہر لا مصبت فیستارتو للمجتہد الاخیر العلم بہا قلنا نزول الوحی بہا انما ظہر للمجتہد السابق لا فی الواقع ولا عند المجتہد الثانی وليس له تقليد الأول فلا يشترط له معرفته ويمكن أن يراد ما ظهر نزول الوحي به لا لا بتوسط القياس ثم ها هنا الحاس المسائل القياسية الذي فيه علم من الأحكام العملية الشرعية متبر تلك ساتھ نزول وحی دائر ہو چکا ہو یا اجماع مسائل القياسية شجان جان ہونا ضروری نہیں ہے پکی ہونے کے لیے اس قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ ہونے کے لیے مسائل کا اشیاء کا علم ضروری نہیں کیونکہ وہ تو نتیجہ فقاحت کا اور اتحاد کا خراب ہو اتحاد کی کی اگر فقاحت ان پر موقوف ہو جائے

ان کا علم بندے کے فقیر ہوگا تو یہ مسائل سے بات کرے گا نہیں ہوگا نہیں کرے گا یہ مسائل متفر ہو گیا بندے کے فقیر ہونے پر فقیر ہونا متفر مسائل کے جاننے پر ان مسائل کا اپنی پر آپ ہونا لازم آ جائے گا طور پر جائے گا اگر موقوف ہو جائے گا اس پر ایک معارض ہے اس کا جواب دیتے ہیں یہ پہلا قیاس کرنے والا جو ہے اس کے لحاظ سے یہ فراغ ہو گیا اس کے فقاحت کے انہوں نے قرآن عزیز کی روح سے مسائل کے احکام معلوم کر لیے لیکن پچھلے جو ہیں ان کو تو اب پہلے حل کیے ہوئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کی فقاحت پر کوئی مشفرے نہیں ہو رہے ہیں فرے ہو چکے ہیں پہلے فقی کی فقاہت پر امام صاحب ثابت ہیں علیہ رحمت متاثر ہے اب علیہ رحمت کو تو یہ مسئلے حل شدہ مل گئے ہیں لہذا ان کے لیے شرط کر دیا جائے مسائل کی اشیاء بھی ان کو معلوم ہونے چاہیے پھر اس میں دور کیسے لازم آئے گا اس کا جواب دیتے ہیں متحد کے لیے تقریب دوسرے متحد کی جو ہے وہ یہ نہیں کہ لازم نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے وہ اپنے اتحاد کا پابند ہوتا ہے اس لیے خود سے اپنے اتحاد کے مطابق عمل کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں کے اتحاد مقلد بن کے رہ گیا آپ کوئی نہ ذریعے یہ مسائل معلوم کرنا چاہیے جب شرط یہ ہے کہ اپنے احتیاط سے مسائل معلوم کرے مسائل ایک جائیں وہ متفرے ہو گئے اس کی فقاحت پر اور فقاحت متفرے مسائل جاریہ پر ہو جائے تو دور لازم آ جائے گا اب اور مقام کا کرتے ہیں پھر سرے سے لازم آئے گا کہ پہلے مشتحد نے کیا کیا کام استعمال کیے ہم پہلو ضروری نہ ہو پھر اجماع کی خلاف ورزی جا ہے وہ کر بیٹھے گا باقی معنی جی، سارے ایک حکم پر متفق ہیں یہ ان کی خلاف ورزی کر جائے گا اس کا جواب دیا نام سے کہ ہاں اس لیے جاننا ضروری نہیں کہ عمل ان کے مطابق کرے بلکہ اس لیے تاکہ اجماع کی خلاف ورزی جو ہے لازم آئے پہلے کرنے والے محفت کے لحاظ سے فصلوں کے لحاظ سے لازم نہیں آئے گا پھر

مسائل اتحادیہ موقوف تھے اس کی فقاعت پر فقاعت موقوف مسائل اتحادیہ کی معصوف پہ ہو گئی تو دور لازم آ جائے گا کام کیا تھا کہ سرے سے پہلے مجتہدین کے استعمال کردہ مسائل کا علم ضروری کوئی نہ ہو وام کا اضالہ کیا کہ ہاں کیا گیا جان اخبار مجتہدین کے مسائل کیا کیا واقعی کہانی اور سوال کا جواب دیتے ہیں یہ ہے کہ کیاس مجھے رہا اس پہ تو ہے کوئی نہیں تو پھر جب کیاس اس پہ تو نہیں مجھے رہے پھر کیاس کے ذریعے نزول وہی ثابت ہو جائے گا اس حکم کے ساتھ کی وہی نازل ہوئی ہے پھر اب وہی کے ذریعے حکم ثابت پچھلا وہی طے کرے گا نہ کہ پہلے وہی طے کیاس کے ساتھ ثابت کرے گا کو تب ہوگا نا جب پیاز مثبت ہوتا پیاز مضر ہے پھر آیت حدیث سے گویا پہلا حکم ثابت ہوا اسی آیت حدیث سے جس سے پہلے کوئی تحریر نے استعمال کیا پچھلا بھی کر سکتا ہے حکم میں توافق بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ جو دور ہے تو لازم کوئی نہیں صورت میں آئے گا کیونکہ نزول واحد جائے تو وہ ثابت ہو گیا پہلے وہی تحت کے قیاس سے اور اسی وہی کے ذریعے پچھلا بھی حکم ثابت کر رہا ہے اس لیے دور صورت میں لازم نہیں آئے گا اس کا جواب دیتے ہیں کہ پچھلا متحد جو ہے اس کو اپنے اتحاد کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ حکم کس آیت سے کس حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں لیکن پہلے کے اتہاس کے ذریعے سے جو دلیل ثابت ہو رہی ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر دلائل دیتا ہے ہیں بہن کے دلائل پڑھتے ہو امام صاحب کے پڑھتے ہو ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی علیحدہ دلیل ہوتی ہے اسی طرح پچھلے مئی کو بھی اپنے دلائل جو ہیں تو وہ سامنے رکھنے چاہیے پہلے کے اوپر جو نزول وہی ظاہر ہوا ہے تو وہ پچھلے کے لیے حجت نہیں ہوگا یا ہم کہتے ہیں کہ ظاہر نزول الواحی کا مطلب کیا ہے القیاس نزول الواحی کا نور ہو چکا ہو لیکن قیاس کے واسطے سے نہ ہو راویوں کے واسطے سے ہو یا قرآن پاک کی روح سے ہو یہ مطلب ہے یہاں پہ قیاس کے ذریعے ظاہر ہوا کہ کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پاک جو ہے وہ مشتق کے سامنے کی تبھیوں کو لگایا اس ہاں جی۔ جائے مسائل شکایا اس کے بیچ سے کا ساتھ ان کے کے اور کیا کہ گیا ہے آخری لیے علم کا یہاں کوئی دور وغیرہ لازم نہیں آئے گا تو کہتے ہیں ہم لوگ کا ساتھ ظاہر ہوا ہے سابق کے نہ واقعہ کے لحاظ سے نہ پچھلے ملک کے لحاظ سے اور تقریر کرنا پہلے کا نجائز کے لیے نہیں ہے لہٰذا پہلے وہ تحد کی کیا دلیل ہے تدیز پہ یہ جاننا اس کے لیے شرط نہیں ہے یا مطلب میں جو تعریف کی تھی کہ ظاہر نزول الماحیت مراد اس سے کیا ہے لاد توسکن قیاس قیاس کے ذریعے ظاہر نہ ہو بلکہ براہ راست اس پہ ظاہر ہو کہ کون سی آیت ہے اس سے کیا حکم کون سی حدیث ہے اس سے کیا حکم تعلق ہوتا ہے چھت کیا جاتا اس کے لیے اس کی مار اور ممکن ہے کہ مراد لیا جائے کیا ہو سنت نام کے مطابق تقریر فرما دی اب پھر اپنے پڑاس نکالتے ہیں جہاں بھی کئی اعزازات پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ مقصود کیا ہے فضا مصطلح کی تعریف کرنا اور وہ ان کے نزدیک ایک مخصوص معین علم کا نام ہے اس میں باقی علم ہے معنی ہے بیان ہے اصول فکا سے ہٹ کے ہے یا علم کلام ہے جس طرح باقی لوگ معین مخصوص ہیں اسی طرح یہاں بھی ایک معین مخصوص علم کی تعریف ہے وہ کرنا مقصود تھا ہاں، جب تم مصنف الحمد کی تعریف کے مطابق مفہوم کلی کا نام بن گیا جو زمانے کی تبدیلی سے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے بلکہ ایام کی تبدیلی سے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے آج ایک آیت اس کا پہ کا بن گیا کل دوسری ہوئی دوسرا یہ بن گیا پہلی فکا عقل مسائل کا مجموعہ تھی اب یہ اقدا کا مجموعہ چاہیے پہلے حکم تھا ثابت پھر منسوخ ہو گیا پھر پہلے زیادہ آپ کام کا فکر تھی اب کم ہو گئے اس میں تھوڑے ہو گئے اس طرح پر تبدیلیاں جائیں تو وہ آتی گئی خود سرکار کے زمانہ پاک اسی طرح آپ کے وشال شریف کے بعد اجماع ملاقت ہوتا رہا وہ اضافہ ہو جائے سرکار کے زمانے میں بھی کہا اور ہوئی بعد والے دور میں کہا جائے وہ اور ہو گئی ایک منظم علم ہے وہ نہ رہ گیا بلکہ اس میں زمانوں کی تبدیلی سے اور ایام کی تبدیلی سے کمی بیشی جائے تو وہ آتی رہے گی سو ظاہر بڑا مزدور اعتراض معلوم ہوتا ہے لیکن دوسری جو دلیل تعلیمیں کی گئی ہیں علم بلا کام شریعت علام لیا ندیل تفصیلیا اس میں بلا کام سے مراد کیا ہے سارے کے سارے جو اجماعی ہیں وہ سرکار کے زمانہ پاک تک کوئی نہیں پائے گئے تھے تو کسی کے علم پر فکر نہیں سچی آنی چاہیے اسی طرح ہجرت سے پہلے اور آ کام ہے ہجرت کے بعد اور آ کام ہے ہجرت سے پہلے دور پر فکر سچی نہیں آنی چاہیے تو وہاں بھی دیجیے اچھا فائدہ سکتے ہیں صدر کی تاریخ پر اس بیچارے نے تصدیق کر دی ہے اسی لیے علامہ کو موقع مل گیا ہے اعتراض کرنے کا انہوں نے آپ مان لیا میں ایک وقت میں نہیں نازل ہوئی ہے جو ہے ان کے نام پہ کا ہو گیا کسی اور نازل ہو گئے پھر وہ بھی فکر میں داخل ہو گئے ہر ایک کو یہ مان لازم آ رہا ہے جنہوں نے مار پسند سے مالا و مالا کہا ہے تو یا علم بلا کام شریعت علم دیا کہہ دیا ان کو بھی لازم آئے گا کا مختلف اخبار میں مختلف رہے ہاں جی۔ ہاں، کئی بات ہیں پہلی یہ کہ بے شک مقصود

ہے ہے تبدیل ہوتا رہتا ایام کے لحاظ سے نمازوں کے لحاظ سے سے سے ایک ایک ایک ہوگی علم مجموعہ کا کا میں اور دوسرے دن اس زیادہ کا تیسرے دن اس سے زیادہ کا بھاگ اور ایسے ہی بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کے زمانے پاک کے ختم ہونے تک پھر مزید بڑھتے جائیں گے زمانوں بھی ہوتے فضور پہلے ممنوع تھا قبروں پہ جانا پھر اجازت مل گئی پھر یہ حکم فکا سے نکل گیا زیارت کی حرمت والا ابھی بعد والا جو ہے وہ آ گیا اس طرح کمی جو ہے وہ بھی آتی آئے گی

کا یعنی انعقاد نزول الوحی ہی اور عراق قدر اجماع ہو اجماع سرکار کے زمانہ پاک میں تو منعقد ہوا کوئی اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے علم پر فقہ سچی نہیں آئے گی کیونکہ اجماعی مسائل کا علم نہیں ہے

ان کا نام بھی ہو جائے گا ساری بات میں یہ اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ اگر اجماع ہوا تو پھر وہ بھی فکا ہے نہ ہو تو وہ فکر نہیں ہے تو یہاں یہ بھی لازم آ رہا ہے کے اندر کام کیا سیاز ہیں وہ فکا سے پارے تعالیٰ کے زیادہ تر ترا کا دار و مدار کیا انہیں پر ہے ہے دوسری آیات سے ان تو نبی عمل کا استعمال اتحاد کا پھر بھی لوگ سمجھنے پہ قادر ہیں اصل فقاعت کا دار و مدار ودار کیا جائے ان پر ہے اور ان کا یہاں سے خارج ہونا جائے ملازم آ رہا ہے لہٰذا جہاں اصل کو کہا جاتا ہے علم فکا ہے ان کا جب خارج ہونا لازم آ گیا تو یہ فکا کی تعریف صحیح تعریف نہیں بنے گی اور تیسرا یہ کہ پیش لازم آئے گا ہونا علم فکا میں کیا کیا تھا خارج فکا سے حالانکہ یہ ان کے نزدیک مسائل کی کرتے ہیں کے جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی جنہوں نے خود سنت سے استعمال کر لیا یا نماز سے آکام کا ان کے نزدیک فکا وہ ہوئی اگر وہاں نہیں آکام ثابت ہوئے تو ان پر قیاس کرتے ہوئے نے فن کی وغیرہ کی ثابت کی جا رہی ہے شراب کی سیل کی پھر ان کے نزدیک یہ جائے مجھے کہا جائے کہ بے شک وہ فکا ہے پہنچا تک اس کے لحاظ سے وہ اس صورت میں لحاظ سے فکا علیحدہ علیحدہ مزائے کی حل کیا ہے اس میں شافیوں کی فکا علیحدہ ہے حنفیوں کی علیحدہ ہے جس کو وہ حلال کہتے ہیں بعض کو آرام کہہ دیتے ہیں حنفی حلال کہتے ہیں وہ آرام کہہ دیتے ہیں فکا علیحدہ علیحدہ ہے ہی سے یہ کون سا ایسا اعتراض بنے گا چلو اس وقت ہوگی فقہ بنسبت حل ہو جائے ہے کہ ایک کو دوسرے کی تقریر جائز نہیں جب تقریر جائز نہیں تو پھر ہر مجتہد کے معلومات علیحدہ ہو گئے اور آکام شریعہ عملیہ اس کے نزدیک اور ہو گئے پہلے کے نزدیک اور ہو گئے ہر ایک کا علم فکا علیحدہ علیحدہ علیحدہ تو ہو گئی علیحدہ کب کا اعتراض یہ کیا کہ ظاہر نزول الواحد جو تھا حضور فجولا فراد ہے یا ہر ہر فرد ہے اس کے لحاظ سے فراد ہے اگر فجولا ہو تو تیرے فقائے صحابہ ہیں انہیں تیرے آکام جن کے ساتھ نزول میں ظاہر ہو چکا تھا ان سے بکی رہے اور پھر دوسرے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا تھوڑا ان معاملات میں پھر لازم آئے گا کہ ان کی کو ختم ہو جائے اور نور عام اغلب پر ہے تو پھر یہ کتنے عام اغلب مقبر ہیں سو ہزار اس میں کوئی دبت یا جو پایا جا سکتا جس طرح پیچھے خود کو سندرامت اعتراض کیا ہے کیا کام سارے ہیں تو ان کا آ نہیں سکتا کسی کو بعض ہیں تو وہ منتبت کوئی نہیں کون سے بعض ہیں نصف ہیں سلس ہیں دو سلس ہیں اسی طرح کا اعتراض علامہ صاحب بھی کر رہے ہیں ضرور اگر اغلب اکثر پر ہے تو پھر سارے صحابہ کے علم ہونا چاہیے ان کے معلومات کا اندازہ ہونا چاہیے پھر ان میں سے اغلب اکثر کا تعین ہے تو وہ کیا جا سکے صحابہ کرام کی تعدادی کا بتاؤ ان میں سے ارباب علم اہل استعمال کون سے ہیں وہ بھی پتہ نہ ہو یہ جی، اگر الگ کا اعتبار ہے وہ کیوں کیا جا سکتا ہے بتھیرے ہوا ہے نہ جانا بتیرے آپ کام کو جن کے ساتھ ظاہر ہو چکا تھا پانچ سال ظاہر ہو چکا تھا اور تیرے جو ہیں ان پر ظاہر نہیں ہو چکا تھا جیسے مسائل میں واقعات میں پھر جملہ کا پایا گیا تو سب کا نہیں پایا گیا اس لیے ان کی فقات پر کوئی حرف نہیں آئے گا ضرور پھر جملہ یہ مثبت پر ہونا چاہیے تاکہ ان مسلمانوں کا جو ہے وہ تاریخ میں قابل ہو جائے اور اگر مراد ہو تو یہ نہیں ہے وہ کثیروں میں راویوں کے گے اور آگے ہو جانے جانے میں اور یعنی دور دراز علاقوں میں وہ چلے گئے اور مختلف کاروبار وغیرہ شروع کر لیے کوئی ریاض میں مصروف ہے کوئی تجارت میں ہے کوئی کسی کام میں بلا جملہ مراد نہیں ہو سکتا ہے ورنہ پھر مسلم کو کہا کہ فکاس نکل جائے گی اغلب عام جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف جگہوں میں وہ پھیل گئے تو نہ پہلی شک مراد ہوئی نہ دوسری لازم آئے گا کہ وہ اسے احاط روایت کرتے ہیں اس کے علم فکر سے نہ ہو جب تک وہ شاید نہ ہو جائے اکثرین اس سے آگاہ نہ ہو جائیں تب جا کے بنے پہلے نہ بنے بہرحال اس تاریخ پر بھی اعتراض ہو سکتے ہیں جس طرح پہلیوں پر یہاں تعویل کی جا سکتی ہے پہلی تاریخوں کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے کا نئی تعریف اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں۔ کہ نہ وہ علم

بشیر ہو گیا اس کا پیاس کے ذریعے وہی جس کا ظاہر ہو جائے وہ فکر سے خارج ہو جائے گا جو پیاس بذا کے خود گندی ہے جو پیاس کے ذریعے ظاہر ہوگا کہ یہ نازل الواحی الجہا ہے تو پھر وہ بھی گندی ہو جائے گا سبحان پیاس بولے رہے اس وقت نہیں پیاس کے ذریعے جو سال حکم ہے دراصل اس ودھارے پیاس جو ہے آیت یا تو اس پر مبنی ہوگا جو خود ہو گیا اس کے ذریعے وہی کا نظور جو پتہ چل رہا ہے وہ بھی بتا سے خود ذرنی ہو جائے گا پھر اس علم کو فقہ نہیں کہنا چاہیے فقہ کتی علم ہے اور یہ غلطی ہے کیاس کے ذریعے جو وہی ظاہر ہو رہی ہے پھر وہ بھی یہاں سے خارج ہو جائے گی اسی طرح یہ کہنا کہ یہ نش یا اجماع بارے میں زیادہ کرتی ہو کہ حلل اطلاق یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ حجیت ہے مثلاً اب روایت بھی ہو سکتی ہے مشہور بھی ہو سکتی ہے ان میں بھی زندیت پائی جائے گی اسی طرح جو پرانے پاک کی آیت ہے تو اس میں بھی عام مخصوص بعض ہو سکتی ہے کرنی جلدیت ہے اس میں پائی جائے گی لہٰذا ہر حال میں صدیت کا دعویٰ کر دینا یہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا بہت کل کلیل احکام تفیل ہے وہ رہ جائیں گے پھر بات پہ لگ گیا تھا آئی تو کئی مزاق بنیا پہلا جواب کیا جو کیا کیا ہے علم ملا کامل شریعت عملیت دماغ اللہ رضول الباہی دیوان آزاد دماغ نزول وحی جن کے ساتھ ظاہر ہوا اور ان و کے ہوا تو وہ کفی ہو جائے یہ خلاصہ ہو گیا تو پھر قیاس کے ذریعے جو ثابت ہو یہ وہی ہے جس کے ذریعے یہ کیسے حکم ثابت ہو رہا ہے وہ آیات یا عزیز کے ہیں تو ان کے ذریعے حاصل ہونے والے ہیں کفی نہیں ہوگا یہ خلاقی جانا لازم آئے گی چلیے میرا سوال کی

بلکہ مشہور سے سے بھی زنی ہوتے ہیں آیتوں ہو لیکن آیتیں جو ہے وہ عام مخصوص مخصوص بعض بھی ہو سکتے ہیں پھر بھی وہ زنی ہو جائیں گے مطلق یہ تاثر دینا کہ جو آیات عادی سے ثابت ہے وہ کبھی ہے وقوله وهو الذي ذكر في في في في المحصول وغيره أن أن الحكم مكتوب به وظنوا وتقريره أنه لما دل على على على وجوب بالظن وكثرت أخبار الأحاد ذلك ذلك حتى صار صار متواتر المعنى وهذا معنى معنى هذا الشارع الشارع غلبة الظن الأحكام بمنزلة قطعي من كل حكم يغلب ظن سارا ذلك وصاحبه في المتاعات فيقول فيصير اشتراك العلم على إدراكه هذا على تقدير تسليم الجنة فيقيل عن ما يحتمل المسيس والمعلوم ما لا يحتمل فيتنا قيامه قلنا يكون مجنون فيصير معلوم بالملاحة التي هذا القياس فهو أنه قد علم أنه مجنون سيكون سهل وكل ما علم أنه مجنون

اس دوسرے جواب پر اعتراض کوئی نہیں کیا گیا علامہ مان لیا کہ یہ جواب صحیح ہے تیسرا جو جواب دیا تھا شار علیہ السلام نے جب الزن کا کام اعتبار کر لیا ہے تو پھر ہر جو منظور میں وہ ذہن ہوگا تو وہ ثابت قتل ہو جائے گا تو شار علیہ السلام کے نزدیک ہے وہ اور دلیل ہے اس پر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مصنف سمجھ کرتا کہ جواب نہیں ہے بلکہ معصوف وغیرہ میں معصول وغیرہ میں معاملہ لہرام پہلے یہ جواب دے چکے ہیں احساس یو ہے کچھ شہری بازر آپ پانی گز میٹر یہ وقت ہے جب آرمی مانا جائے بھی یہ ثابت ہو جائے